نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عام اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قُضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ اَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا پھر جب تم مناسک حج ادا کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے تم اپنے آبا و اجداد کا کرتے تھے یا اس سے زیادہ حج وہ فریضہ ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں نہ صرف فرض کی ادائیگی کا حکم دیا بلکہ اس کے تمام مناسب بھی رب العالمین نے خود ہی سکھائے کس نیت کے ساتھ حج کیا جائے کہاں سے احرام پہنا جائے کن ایام میں پہنا جائے کن پابندیوں کو اپنے اوپر لاگو کیا جائے اور پھر حج ادا کرنے کے بعد وہ کون سی ذمہ داریاں ہیں جن کو آپ کو ادا کرنا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس ہجری میں حج ادا کیا اس کے بعد آپ نے کوئی نہ عمرہ نہ ہی کوئی حج ادا کیا پھر آپ نے کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام کوششیں دین کو قائم کرنے کے لیے تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد دین کے غلبے کے لیے تھی والانس الا بدون کہ جنہوں انس کو پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ بندگی کریں یہ بندگی ہے کیا بندگی اس کو ہم ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی نوکر ہے آپ نے اس کو وقتی طور پر کسی کام کے لیے رکھا ہے اس کی اجرت دیں گے اور جب وہ کام ختم ہو گیا وہ فارغ ہو گیا لیکن ایک غلام ہے اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں کوئی پسند نہیں وہ ہمہ وقت اپنے آقا کا پابند ہے جو آقا کی مرضی ہے بس وہی اس کی مرضی اور جو آقا کی پسند ہے وہی اس کی پسند گویا رب اور بندے کا تعلق ایسا ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے وہ وہی اس کے بندے کی مرضی اور اس کی پسند ہو جائے اور اسی کی تربیت حج کے دوران رب العالمین نے آپ کو دی حج کے سفر شروع ہوتے ہی آپ نے اپنی زبان سے جو کلمات ادا کیے تھے وہ تلبیہ تھے اے اللہ میں حاضر ہوں کیا جو آپ نے توحید کا اقرار بار بار کیا تھا کیا آنے کے بعد ایسا تو نہیں ہوگا کہ اب کسی اور کی تعریف کے گن گائے جائیں گے ہم نے شرک سے بیزاری کا اظہار کیا تھا کیا اب ایسا تو نہیں ہوگا کہ کسی اور کے در کے چکر لگے اللہ کے در کے علاوہ ان آنکھوں نے بیت اللہ کو دیکھا تھا اور ایمان تازہ ہو گیا تھا کیا یہ جو قدم قدم پر فحشی کے سائن بورڈز لگے ہوئے ہیں یہ آپ کا ٹی وی اور یہ جو موبائل ہاتھ میں لیتے ہی جو آپ کے پاس تصویریں آ جاتی ہیں کیا ان آنکھوں کو ان کو دیکھ کے کراہیت محسوس ہو جائے گی آپ کی آنکھوں میں اتنی حیا آ چکی ہے یہ بیت اللہ کے چکر لگائے تھے گویا اللہ کے احکامات کے گرد ہی گھومتے رہنا ہے یہی تو تربیت تھی کیا اب اللہ کے احکامات مجھے شاک تو نہیں گزریں گے کوئی حکم اللہ کا ایسا تو نہیں جو میرے دل میں تنگی پیدا کر دے کہ آج کے دور میں یہ کیسے ممکن ہے اللہ نے تو آپ کو صفا اور مروہ کے دوران دوڑا دیا تھا کہ اب آپ کی زندگی صرف ایک مقصد کے لیے ہی گردش میں رہے گی اور وہ کیا ہے کہ اللہ کی مرضی کو اللہ کے نظام کو اللہ کی سرزمین پر نافذ کرنا ہے اور اس کے لیے مجھے آخری وقت تک دوڑنا ہے جب تک یہ نظام قائم نہ ہو جائے اور اس وقت تک دوڑنا ہے جب تک میرے جسم میں سانس ہے ہم نے تو وقوف عرفہ بھی کیا تھا زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک کے اپنی حدود میں رہے تھے میدان عرفات کی کیا اب حدود اللہ کو توڑنے کی جسارت ہم کبھی کر سکتے ہیں ہم نے کتنا خیال کیا تھا احرام میں کہ بال نہ ٹوٹے ایک ایک چیز کی اپنے اوپر اتنی فکر تھی کہ کوئی حکم عدولی نہ ہو جائے کوئی ایسا نہ ہو جائے جو حج کو خراب کر دے کیا عام زندگی میں ہم ایسا ہی خیال رکھیں گے کہ اللہ نے جو حکم دیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کر کے بتا دیا ایک بال ٹوٹنے کی فکر جتنی لاحق تھی کیا اپنی ہی فکر اپنے دین کو بچانے کی اپنے ایمان کو بچانے کی مجھے ہو گئی ہے اگر میں نے وقوف عرفہ کیا تو میں نے ہاتھ اٹھا کے رب العالمین کے آگے گریا و زاری بھی تو کی تھی کیا اب یہ ہاتھ کسی اور کے آگے کبھی اٹھ سکتے ہیں نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا کیونکہ حج کے دن میں نے یہی تو سیکھا تھا اور پھر مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں پڑی تھی کیا میں نے سوچا تھا کہ عقل تو نہیں مانتی عقل تو ایمان اور اللہ کے حکم کے تابع ہے اللہ کا حکم آ جائے تو منو ان اللہ کے حکم کو ماننا ہے کیا میں نے اس کھلے آسمان کے نیچے سو کر اپنے اندر سے دنیا سے بے رغبتی کو پیدا کر لیا ہے کیا اب میرا دنیا میں دل ایسا تو نہیں لگتا جیسے پہلے لگا کرتا تھا میں نے شیطان کو کنکریاں بھی تو ماری تھی کیا مجھے علم اور اتنی حکمت آ گئی ہے کہ میں سمجھ جاؤں کہ یہ شیطان کا حملہ ہے کیا میرے دلوں سے وہ خواہشات جو فضول اور اللہ کے خلاف مرضی پر مجھے اکساتی ہوں میں نے جانور پر قربانی بھی تو جانور کی قربانی بھی تو کی تھی کیا میں نے اپنی ان ناجائز خواہشات پر بھی چھری پھیر دی ہے میرے دل میں اب وہ پاکیزہ خواہشات جنم لیتی ہیں کیا اس دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا ہے اگر ایسا ہے تو واقعی اس حج نے تو مجھے خوب سیراب کر دیا جو حج کے منافع تھا جو حج کے فائدے تھے وہ میں نے سب سمیٹ لیے ہیں اور پھر میں نے تواف زیارہ بھی تو کیا تھا اس کے بعد ہی تو میں احرام کی پابندیوں سے حلال ہو گئی تھی کیا اپنے نے اپنے اوپر حرام کو حرام اور حلال کو حلال کر دیا ہے یا کبھی میں حرام کی ہوئی چیزوں کو بھی اپنے لیے حلال کر لیتی ہوں میں نے طواف ودا بھی تو کیا تھا یہ طواف ودا کیا تھا یہی تو تھا کہ اس گھر کی حرمت اس گھر کا احترام اس گھر کا ادب اس گھر کا حق تو یہی ہے کہ یا ایوہ الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ کیونکہ عبادت جزوی اور وقتی تو اللہ کو قبول ہی نہیں ہے افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض کیا تم ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے کو فراموش کر دیتے ہو فما جزاء من يفعل منكم الا خزي في الحياه الدنيا فیوم القیامتی یردون الی اشد العذاب جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں شدید عذاب ہے حج کے بعد تو اللہ نے ایسا کر دیا جیسے آج ہی دنیا میں جنم لیا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم پھر گناہوں کی فہرست میں اللہ نہ کرے کہ اپنا اندراج کروا لیں اس حج کا تو تقاضا یہی ہے کہ ہم حج کی حفاظت کریں نماز دن میں پانچ دفعہ ہے آپ کو ہر تھوڑی دیر بعد اپنے اللہ کے حضور حاضری دینی ہے لیکن بقیہ وقت میں اللہ سے آپ کو غافل نہیں ہونا آپ کا اڑنا بچھونا کلام اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو جائے تو یہی تو حج کا اصل ثمرہ ہے یہی تو حج مبرور ہے ورنہ اگر ہم نے پرانی زندگی کو خیر بات نہ کہا اور جیسے گئے تھے اسی طرح اگر لوٹ کر آ گئے تو یہ تو بہت نقصان کا سودا ہوگا صرف مال خرچ کرنا اور جانا اور آنا اللہ نے جو ہمیں حج کے ذریعے نئی زندگی دی ہے تو اللہ تعالیٰ اس حج کی محافظت کی توفیق اور کوشش کرنے کی اللہ ہمت بھی عطا کرے آمین ان الحمد للہ رب العالمین